عطا بن صاف کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے دو نوجوان داخل ہوئے اور عصر کے بعد دو رکتیں ادا کی انہوں نے ان کی طرف پیغام بھیجا اور ان کو بلا کر کہا یہ کون سی نماز ہے جو تم نے پڑھی ہے تمہارا باپ تو اس سے منع کرتا تھا انہوں نے کہا سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس دو رکتیں ادا کی تھیں یہ سن کر سیدہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا حدیث نمبر بارہ سو گیارہ مسند احمد